جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے محاقلہ مزابنہ مخابرہ اور معاومہ سے منع فرمایا اور آپ نے ارایا کی اجازت دی ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو تیرہ یہ حدیث صحیح ہے